حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ فرع ہے اور نہ عطیرہ سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتیس